یہ کس کا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھو ذکر بڑی دولت ہے ذکر سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے ذکر سے فکر اور غم دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کی وجہ سے نبیوں کے لیے بھی نبیوں پر بھی اللہ رحمت فرمائے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے ہمارے گھروں میں جیسے ہم گھر کے کام کاج کرتے رہتے ہیں عموماً عورتوں کے لیے پکانا کپڑے دھونا برتن صاف کرنا کپڑے صاف کرنا اور اسی طریقے سے گھریلو جو کام کاج رہتے ہیں کام کاج کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کر سکتے ذکر کر سکتے اللہ کا نام بار بار اپنی زبان سے لا کر اور اپنے گھر کو بھی برکت سے بھر سکتے اللہ ہم سب کو ذکر والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے اب میں دعوت سکن دیتا ہوں ام ایمن اور غوثیہ کو یہ دونوں شعبہ حفظ کے طالبات ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کریں گے اور یہ کیا بات کریں گے دھیان کے ساتھ سنیے بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو بہن آپ کی طبیعت کیسی ہے بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہن الحمدللہ میں خیریت سے ہوں بہن آج کل آپ کیا تعلیم حاصل کر رہی ہیں بہن میں دارالعلوم ریاض الجنہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں بہن پھر تو وہاں قرآن مجید کی تعلیم بھی ہوتی ہوگی ماشاء اللہ بہن وسلم کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں ماشاء اللہ بہن پھر تو میں آپ سے شق صدر اور مہر نبوت کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتی ہوں ہاں بہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سرسبز اور شاداب رہے میرا ہر وہ امتی جو میری باتوں کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے بہن ضرور سوال کریے انشاءاللہ اللہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ کیا ہے بہن شق صدر کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں رہتے ہوئے جنگل میں بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے کہ دو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا اور اس کو چاک کیا اور اس میں سے دو اور اس میں سے دو ٹکڑے نکالے جو خون کے تھے پھر قلب کو تشت میں رکھ کر برف سے دھویا اس کے بعد قلب کو اسی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگا دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کس نے لگائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت حضرت جبرائیل اور حضرت مکائیل علیہ السلام نے لگائی تھی بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بعد مہر نبوت باقی تھی یا ختم ہو گئی تھی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسوال کے بعد مہر نبوت ختم ہو گئی تھی بہن مہر نبوت کس جگہ تھی اور اس کی شکل کیا تھی بہن مہر نبوت دو شانوں کے درمیان تھی کبوتر کے انڈے کی طرح سرخ گوشت کا ٹکڑا تھا بہن آپ کتنے سال سے دارالعلوم ریاض الجنہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں بہن الحمدللہ دو سال سے حاصل کر رہی ہوں بہن مجھے آپ کے جوابات سن کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ بہن میں بہت دن سے پریشان تھی کہ شق صدر کیا ہے اور مہر نبوت کہاں رہتی ہے میں نے آپ سے معلوم کر لی اب میں بھی آپ کی طرح اس واقعہ کو دوسروں تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ بہن میں اب چلتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوہو یہ مکالمے والوں کے لیے بھی انعامات آئے ہیں اور وہ اپنا انعام آ کر لے جائیں اور بھائی دیکھو ہمارے محمد شفیع صاحب ڈون کے انہوں نے مدرسے کے لیے پانچ سو عطیہ دیا ہے اللہ ان کے عطیے کو بھی قبول فرمائے یہ جو بچیاں مکالمہ پیش کی ہیں یہ بھی آ کر اپنا انعام لے کر جائیں لیکن دو باتیں ایسی عجیب و غریب انہوں نے بتائی ہے اور واقعی بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ام ایمن کے لیے خصوصی انعام ایک دوسرا بھی آیا ہوا ہے جی کیونکہ جوابات بولنے کی وجہ سے میرے خیال سے جی وعلیکم السلام آئیے مولانا تشریف لائیے کوئی نہیں ہاں آپ شروع سے رہتے تو ذرا اچھا رہتا ماشاء اللہ کے شک صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر دھونا حدیث میں ہے یہ چار بار ہوا ہے ایک بچپنے میں ایک جوانی کے وقت میں اور ایک نبوت ملنے سے پہلے اور ایک معراج میں جانے سے پہلے انسان ہے انسان کے اندر کچھ برائیاں یا برے خیالات یا برے وسوسے آ سکتے ہیں اللہ رب العزت نبیوں کو ویسے تو پاک پیدا فرماتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور وضاحت کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برا وسوسہ بھی نہیں آیا اور یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے زمزم کے پانی سے اور اسے تو جنت سے بھی پانی لایا گیا تھا لیکن زمزم کے پانی کی اہمیت یہ ہے کیونکہ زمزم کا پانی بھی جنت سے اترا ہے تو زمزم کے پانی سے اللہ رب العزت نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر اور اس کو اور دھو کر اور پھر اس کو جو ہے منتقل فرمایا اپنی جگہ پر اور اسے شک صدر کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار مرتبہ پیش آئے اور اسی طریقے سے محر نبوت کبوتر کے انڈے کے جیسا یعنی کہ شانوں کے درمیان یعنی اور ہماری عام زبان میں سیدھے کاندھے پر اور سیدھے منڈے کے اوپر اور گردن کے سیدھی طرف بالکل نیچے کی طرف میں کبوتر کے انڈے کے جیسا نیچے نیچے تھا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اس کے اندر جو اچھا ایمن کے واسطے اندر سے انعام آیا ہوا ہے اور آ کر لے جائے مولانا کے ہاتھ سے ابھی ایمن آئیں گے تو اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ یعنی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ مہر اتار دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے بھیجے ہوئے اور سچے رسول ہیں یہ دونوں باتیں ہمیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اشرف جہاں بنت عبد الکریم یہ پنجم کی طالبہ ہیں یہ پنجم کی طالبہ ہیں ان کا عنوان ہے ایک لڑکی جب اپنے ساس کے گھر جائے گی تو ساس کو کس طرح سے سستا ستانا اور نندوں کو کس طریقے سے بچو پکڑ کر مارنا یا کیسے کرنا کیسے رہنا یہ انہوں بتاتی دھیان سے سنو